حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا خلعت عطا فرمائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1601